يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو خیر اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں اور خوبیوں والے ہیں شیطان تم کو فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتے ہیں اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائیاں دیا گیا نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے پاکیزہ اور بہترین چیز صدقہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ مال تجارت جو اللہ نے تم کو دیا ہے سونا چاندی اور پھل اناج وغیرہ جو اللہ نے تم کو زمین سے نکال کر دیے ہیں اس میں سے بہترین مرغوب و اور پسند خاطر عمدہ عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو ردی واہیات سڑی گلی گری پڑی بیکار فضول اور خراب چیز اللہ کی راہ میں نہ دو اللہ خود طیب ہیں وہ خبیص کو قبول نہیں کرتے تم اللہ کے نام پر یعنی گویا اللہ کو وہ خراب چیز دینا چاہتے ہو جو اگر تم کو دی جاتی تو نہ قبول کرتے پھر اللہ کیسے تم سے وہ لے لیں گے ہاں مال جاتا دیکھ کر اپنے حق کے بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہو کر لے لو تو اور بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مجبور بھی نہیں وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے یہ بھی مطلب ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو پس دو قول ہوئے ایک تو ردی چیزیں دوسرے حرام مال آیت میں پہلا قول مراد لینا ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی اس میں لٹکا دیتے جسے اصحاب صفہ اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے کسی نے جسے صدقے کی رغبت کم تھی اس میں ردی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم کو ایسی ہی چیز ہدیے میں دی جائے تو ہر کس لوگے ہاں اگر شرم و لحاظ سے بادل نخواستہ لے لو تو اور بات ہے اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور واہی پھل لوگ خیرات میں نکالتے جس پر یہ آیت اتری اور رسول اللہ نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا بوقت صدقہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور عمدہ چیز دینے کا کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ محتاج ہے نہیں نہیں وہ اللہ تو محض بے نیاز ہیں اور تم سب اللہ کے محتاج ہو یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ غربا بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں جیسے اور جگہ قربانی کے حکم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لینا اللہ اللّہ یعنی اللہ تعالیٰ نہ اس خون کو لیتے ہیں جو تم ذبح کرتے ہو قربانی کے وقت نہ گوشت وہ تو تمہارے تقوی کی آزمائش کرتے ہیں وہ اللہ کشادہ فضل والے ہیں اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں صدقہ اپنے چہیتے حلال مال سے نکال کر اللہ کے فضل اللہ کی بخشش اللہ کے کرم اور اللہ کی سخاوت پر نظریں رکھو وہ اس کا بدلہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر تم کو عطا فرمائیں گے وہ مفلس نہیں ہیں وہ ظالم بھی نہیں ہے وہ حمید ہے تمام اقوال و افعال تقدیر شریعت سب میں اللہ کی تعریفیں ہی کی جاتی ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں وہی تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں اللہ کے سوا کوئی کسی کی پرورش نہیں کرتا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح فقیر ہو جائیں گے اس نیک کام سے روک کر پھر بے حیائیوں اور بدکاریوں کی رغبت دلاتا ہے گناہوں پر نافرمانیوں پر حرام کاریوں پر اور مخالفت حق پر اکساتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں کہ خرچ فی سبیل اللہ سے ہاتھ نہ روکو اور شیطان کی دھمکی کے خلاف وہ فرماتے ہیں کہ اس صدقے کے باعث میں تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا اور جو تم کو فقیری سے ڈراتا ہے میں اس کے مقابلے میں تم کو اپنے فضل کا یقین دلاتا ہوں مجھ سے بڑھ کر رحم و کرم فضل و لطف کس کا زیادہ وسیع ہوگا اور انجام کار کا علم بھی مجھ سے زیادہ اچھا کسے حاصل ہو سکتا ہے حکمت کا مفہوم حکمت سے مراد یہاں پر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی پوری مہارت ہے جس سے ناسخ و منسوخ محکم و متشابہ مقدم مؤخر حلال حرام کی اور مثالوں کی معرفت حاصل ہو جائے ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں ہر امر دنیاوی کو مندی سے سمجھ لیتے ہیں لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہیں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں بس یہ ہے وہ حکمت جو اللہ نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ حکمت کا لفظ ان تمام چیزوں کو شامل ہے اور نبوت بھی اس کا اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے اور اس سے بالکل خاص چیز ہے جو انبیاء علیہم السلام کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ان کے تابع فرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی نہیں سچی اور اچھی سمجھ کی دولت سے یہ بھی مالا مال ہوتے ہیں مستدرک حاکم میں ہے کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان نبوت چڑھ گئی مگر وہ صاحب وہی نہیں لیکن دوسرے طریق سے کہ وہ ضعیف ہے منقول ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے مسند کی حدیث میں ہے کہ قابل رشک صرف دو شخص ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی اور جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور ساتھ ہی اسی کے ساتھ فیصلے کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی واض و نصیحت اسی کو نفع پہنچاتی ہے جو عقل سے کام لے سمجھ رکھتا ہو بات کو یاد رکھے اور مطلب پر نظریں رکھے